اللہ پچھلے آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جن کی تین تھی جن کی شکیتیں تھیں کہ ان تینوں پر یہود نے عمل کرنا ہوگا اس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اور ان آیت میں بھی ہم نے پڑھ لیا نمبر ایک کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرنا آپس میں کسی کو قتل نہ کرنا لا تسفکون دماغکم یہ مائدہ کی پہلے شکتی اور نمبر دو کہ کسی کو جلاوطن نہ کرنا لا لا تخرجون ولا تخرجون انفسکم من دیارکم یہ مائدہ کی دوسری شکتی اور تیسری کہ اگلی جو آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَ تُفَادُوهُمْ یعنی اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو مالی فدیہ دے کر اس کو رہا کرا دینا تو معاہدہ ان تین لفحات پر ہوا تھا جبکہ یہود ان دونوں میں سے جو دفعہ تھی یعنی اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو مالی دے کر اس کو یا رہا کر دینا اس پر تو عمل کیا کرتے تھے اور جب ان سے کوئی پوچھتے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو تو جواب میں یہ کہتے کہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ ان کو جس طرح اس کا حکم دیا گیا تھا اسی طرح پہلے جو دو باتیں تھی نمبر ایک کہ آفس میں کسی کو قتل نہ کرنا اور نمبر دو کسی کو جلوطن نہ کرنا ان دو باتوں کا بھی حکم دیا گیا تھا لیکن یہ اس تیسرے پر عمل کیا کرتے تھے اور بقیہ جو دو دو باتیں تھی پر عمل نہیں کرتے تھے اور جس طرح کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کل کے مدینہ منورہ میں یہود کے ویسے تو اور بھی قبیلے تھے جو بہت بہت ہی مشہور تھے بنو قریضہ اور بنو نذیر اور ایسی ہی مدینہ منورہ میں پرستوں کے بھی دو قبیلے ہوا کرتے تھے اوس اور خزرج تو ان دونوں کی یعنی بنو قریضہ اور بنو نذیر کی بنو خزرج اور اوس کے ساتھ دوستیاں تھیں بن خروزے جو ہے نا یہ اس, کے حلیف تھے اور بن یہ خزرج کے تو جب ان کے ہاں کوئی لڑائی ہوتی تو ہر ایک اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور جب ان کا ساتھ دیتے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ لوگ خود بھی مرتے بھی آپس میں بھی ان کا قتال ہوتا اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان دونوں کو یعنی ان کے باتوں پہ احد لیا تھا یہ تیسری جو بات ہے جو کہ آسان تھی سہل ترین تھی اس پر عمل کیا کرتے تو پہلے دو کو چھوڑ دیا کرتے تو یہ تو ہم نے کل پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا آج کے سبق میں جو آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسِ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عَيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اس آیت کریمہ میں اس کا پہلے ترجمہ معمول کی طرح پہ ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر جو اس کی تفصیل ہے یا بین سطور میں اس کی جو تشریح ہے وہ پڑھیں گے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا ترجمہ لحظہ فرمائے وَلَقَدْ اَعْتَرَنَا مُسَلْ كِتَابَ اور بے شک ہم نے مسا کو کتاب دی وَلَقَدْ اَعْتَرَنَا مُسَلْ كِتَابَ اور بے شک ہم نے مسا کو کتاب دی وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ اور اس کے بعد فی در فی رسول بھیجے اور اس کے بعد فی در فی رسول بھیجے وآتینا عیسی بن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس اور روح القدس سے ان کی تائید کی اور روح القدس سے ان کی تائید کی اب یہاں پہ جو روح القدس کا تذکرہ آیا ہے تو اس کا جو لفظی معنی ہے اس کا معنی تو مطلب تو یہ ہے کہ مقدس روح اور یہاں پہ چونکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوا ہے ذکر ہوا ہے یہ لقب جو ہے نا قرآن کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تحید حاصل تھی جو ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اور پھر جو انشاءاللہ عوام پڑھیں گے تو ہم بھی وہ کس وقت ان کی حفاظت کیا کرتے تھے کس طرح تھا انشاءاللہ اس تفصیل میں پڑھ لیں گے وَعَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس سے ان کی تائید کی اور ہم نے روح القدس سے ان کی تاقید کی اَفَكُلَّمَا جَاكُمْ رَسُولُمْ اِمَا لَا تَحْوَىٰ اَنفَسُكُمْ مُسْتَقْبَرْتُمْ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا بما تہوا انسم تک بر جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی جو تمہارے نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم تکبر تو تم اکڑ گئے اس تم تو تم اکڑ گئے تو اس کے نتیجے میں کیا کیا فری کذبتم چنانچہ تم بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا ہے یعنی ان کا بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا ہے ان کا انکار کیا اور بعض کو بعض کو تو تم نے بعض کو تو تم نے جھٹلایا فریقن تقتلون اور بعض کو قتل کرتے رہے اور بعض کو قتل کرتے رہے اور بعض کو قتل کرتے رہے اب ایسے اس کی اب ایسے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آیت اینا موسیل اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی یا عطا کی وقفت اینا من بعد بالرسل اور ان کے بعد یہ کہ بادیگری پیغمبروں کو بیچتے رہے وقفت اینا من بعد بالرسل اور ان کے بعد یہ کہ بازی گرے پیغمبروں کو بیچتے رہے رسولا فی اثر رسول یعنی پیغمبر کے بعد پیغمبر برابر بیچتے رہے یعنی پیغمبر کے بعد پیغمبر برابر بیچتے رہے مریم البینات اور ہم نے بن مریم کو واضح دلائل عطا کیے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطا کیا کیا المعجزات المعجات ہے ابراہیل اکم ہے الاکمہ والعبرت یعنی یہ جو تین معجزات ہیں اور بھی معجزات ہیں یہ بھی کہ احیاء الموتا مردوں کو زندہ کرنا مردو کو زندہ کرنا اور ابراہ الاکمہ والعبرت اور کوڑی اور برس کے بیماروں کو مریضوں کو اچھا کرنا ٹھیک کرنا صحیح کرنا یعنی یہ تین معجزات ہیں اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطا کیا تو دلائل عطا کیا تھے المعجزات یعنی معجزات ہیں کہ الموتا جیسے کہ مردوں کا زندہ کرنا و ابراء الاکمہ والابرس اور کوڑی اکمہ کوڑی ابرس منا برس اور برس کو اچھا کرنا یا اچھی کرنا صحیح کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرزات کی تائید کی اور ہم نے ان کی تائید کی قوینا ہو یعنی اس کی اس کو تقیبت دی برح القدس روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے من ذریعہ الموصوفی موسیفی ای روح المقدس جبرائیل لہارت ہی یہ سیر سارا فلن تستقیمو تو روح القدس یہ اس میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے یعنی اضافت الموصوف الى صفت موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے تو کیا معنی بنے گا معنی یہ بنے گا کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام یعنی روح القدس سے یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہے ہے یعنی روح المقدس یعنی مقدس روح اور روح القدس سے مراد کون ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے لطہارت ہی یسیر معاہو حیث سارا فلم تستقیمو لطہارت ہی مانا اپنے پاکزگی کی وجہ سے اپنے پاکزگی کی وجہ سے یسیر معاہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں حیث سارا جہاں وہ رہتے ہیں تستقیم ہو پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئے پھر بھی او ٹھیک نہ ہو سکے یعنی اس کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتیز ہے السلام کے جو امتیز ہے أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أفكلما أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أن أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم أفكلما جاءكم رسول من بما تهوى تحب أنفسكم من الحق أه، جبي أه، جب أه، جب جبی کوئی پیغمبر تمہارے پاس افکلما جاءکم رسول جبی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام حق لائے جن کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے اس تک برتم یعنی تمہارا دل خواہش نہیں خواہش نہیں کرتے تھے تم نے تکبر کیا اس تم تم نے تکبر کیا تکبر کرنا شروع کریا تکبر تم آنی اعتباع آئی اس کے اتباع کرنے سے اس کے فرمان برداری کرنے سے اس کا حکم کے ماننے سے تم نے تکبر کیا اعراض کیا انکار کیا اس کی بات کو نہیں مانا حالانکہ آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے تھی یعنی پیغمبروں کے باتوں سے روح گردانی شروع کی اور یہ جو تکبر تو انتباع ہی ان کے اتباع کرنے سے آپ نے تکبر کیا اعراض کیا انکار کیا استقبرتم یہ جو ایسی کرمہ استقبرتم کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس سے جو پچھلے افق الما افق الما جا کم رسول اس تک بڑھ تم اس آیت کی شروع میں افق الما جا یہ جو یہاں پہ جو کل لما ہے کہہ رہا یہ اس کا جواب ہے جواب کل لما یہ جو استقبر تم کا جملہ ہے یہ استقبر تم کا جملہ پچھلے اسی آیت کے پچھلے حصے میں افق الما میں جو لما ہے اس کا یہ جواب ہے وہ ہوا محل استفام در اصل میں یہ کیا تھا اف کلما اف کلما اف کلما میں جو حمزہ استفام ہے اس کا محل یہی ہے اس کا محل یہی ہے اور اس سے مراد کیا ہے مقصد کیا ہے اس سے اور اس سے مراد جو ہے نا التوبیخ کو دمکانا ہے تو فریقم منہم تو فریقم منہم کذبتم کعیتا تو تم میں سے فریقن سو بازو کو تم نے ان میں سے جٹلایا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغوث کیے گئے تھے انہوں نے ان کی تقزیب کی یعنی ان کا انکار کیا ان کو جٹلایا ان کو نہیں مانا وہ فریقن تقتلون اور بعض کو قتل کر دیتے ہو اور بعض کو قتل کر دیتے ہو یعنی بعض کو تم نے انکار کیا سے مانا ہی نہیں ان کو جھٹلایا انکار کیا منکر ہو گئے ہو اور بعد کو تم نے قتل کیا جس طرح کہ آگوان آ رہا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور رفعی علیہ السلام المزارع لحقات الحال الماضیہ اے قتلتم فزکریہ ویحیہ کہہ رہا اس میں جو سغا مزارع ہے یہ حکایتیں کرتا ہے حال ماضی کا یعنی ہے تو مظاہرے کا لیکن یہ حال ماضی کا بیان کرتا ہے یا کیا بیان کرتا ہے تو معنی کیا ہوگا جب یہ حال ماضی کا معنی میں ہوگا اے قتل تم کا زکریا یعنی تم نے قدر کیا حضرت اور حضرت علیہ السلام کو وقالو وقال الفعل ایسا ہے کہ کا ترجمہ کرتا ہے اور ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تفصیل یہاں پہ پڑھتے ہیں وقالو قلوبنا غلف اور اور یہ لوگ کہتے ہیں وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں یعنی یہ یہود وقالو قلوبنا وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف میں ہے ہمارے دل غلاف میں ہے وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں قلوبنا غلف کہ ہمارے دل غلاب میں ہے بل الله اللہ فقليلا ما يؤمنون نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے بل اللہ الله بكفرهم بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے بلکہ اللہ تعالی نے ان پر پھٹکار یعنی لعنت ڈال رکھی ہے فقلیل ما یؤمنون اس لیے کو کم ہی ایمان لاتے ہیں اس لیے کو کم ہی ایمان لاتے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وقالو قلوبنا غلف کہ ہمارے دل غلاف میں ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی بطور تکبر کے بطور بڑاپن کے جو ہے نا یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہمارے دن ایک حفاظتی غلاف میں ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو کوئی غلط بات نہیں پہنچ سکتی ایک مطلب تو یہ تھا اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن تھا یہ بھی اس کا یہ اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے مایوس کرنے کے لیے اس طرح کہا کرتے تھے تنظیم اختار کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاب چڑھا ہوا ہے تو آپ جو ہمیں کے بارے ہمارے بارے میں جو فکر مند ہوتے ہو کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے یا اسلام لانے کے لیے یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس کے فکر میں آپ نہ پڑو تو یہ دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ بات یہ وقالو قلوبنا غلف نہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں پہلا مطلب یہ کہ وہ طور تکبر اور بڑاپن کے کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہمارے دل ایک غلاف میں ہے اس غلط بات نہیں بول سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اگر ہمارے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے دعوت دیتے ہو یا کوششیں کرتے ہو تو اس کی امید میں مت پڑو اب آتا ہے اس کی تفصیل کی طرف وقالو یعنی نبی استحزان اور یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استحزان یعنی بطور کے اور یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استحزان بطور تمسخر کو بطور یا استحزا کے کیا کہتے ہیں قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف میں ہے ہمارے دل غلاف میں ہے یا ہمارے دل محجوب ہے یا غلاف میں ہے کہ یہ جو غلف ہے اب اس کا وہ بتا رہا ہے کہ واحد ہے جمع اس کو بتا رہا ہے جمع وہ اغلفا کہ یہ جو ہے نا یہ اغلفا کا جمع ہے معنی کیا ہوا اے مغشات بی اقتیت فلا تعی ما تقولو تو ای یعنی ای یعنی جہالت کے جہل کے جہل کے غلاف ہے آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا یعنی ڈانپا ہوا ہے پردہ ہے آپ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہوئے جو کچھ بھی کہتے ہو وہ ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ یہ جو بل ہے یہ اضراب کے لیے اللہ اب آدمت ہی قدلوم انل قبول کہ اللہ نحم اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہو یا ان پر خدا کی مار ہو ان پر اللہ کی چھٹکار ہو اب ادم رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رحمت سے دور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رحمت سے دور کیا ہے الْقَبُولِ اور قبول اور ان کو قبولیت سے محروم کر دیا ہے اور ان کو قبولیت سے محروم کر دیا ہے بکفرہم کس وجہ سے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے عاتم فی ان کی کی دلی نقصان وجہ سے قبول کرنا نہیں ہے ان کے دلی نقصان کی وجہ سے قبول کرنا نہیں ہے ما سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں ان میں سے بہت ہی تھوڑا ایمان رکھتے ہیں ما قلتی اس میں جمع ما اس میں جمع ہے یہ زائد ہے اور یہ قلت کی تاکید کے لیے آیا ہے تو مانا کیا ہوگا کہ ان کا ایمان بہت ہی کم ہے ایمانهم قلیل جدا یعنی ان کا ایمان بہت ہی کم ہے تو اس میں یہ بتانا اس آیت کریمہ میں کہ حضرت علیہ السلام اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نبی اور جلیل القدر العظم تھے رسول تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبوت کے دلائل بھی دی یعنی معجزات بھی دی جس طرح کی اوپر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بہت سارے معجزات دیے گئے تھے ان میں سے تین کا تذکرہ پڑھا کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے کوڑی کا اگر بیماری ہو یا مرض ہو یا برت کا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت علیہ السلام کو جو نا معجزات دیے گئے تھے ایک آتا تھا اور ایک تھا اسی طرح جو بھی انبیاء کرام آتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر ان کو معجزات دیتے رہے لیکن ان سب کے باوجود ان سب کے باوجود پھر بھی جو ہے نا یہ ایمان نہیں رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہم نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاکید کی گئی ہے نہ ہو ہم نے اس کی تائید کی ہے اس کو دی ہے روح القدس کی ضرورت اور ہم نے کہا تھا کہ روح القدس کا مانا تو ہے کہ مقدس اور یہاں پہ جو ہے نا یہ حضرت علیہ السلام کی لقب ہے اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی گئی تھی کس طرح تائید کی گئی تھی تو اس طرح تائید کی گئی تھی کہ جب وہ نمبر ایک جب ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کا والد نہیں تھا ان کا والد نہیں تھا بغیر والد کے جو ہے نا ان کی جو والدہ تھی مریم وہ حمل قرار پایا اس وقت بھی جو ہے نا حضرت جبرعی علیہ السلام نے ان کی تائید اور مدد کی نمبر دو جب ان کی ولادت ہو رہی تھی تو شیطانی اثرات سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علیہ السلام نے ان کو محفوظ رکھا اور نمبر تین جتنی بھی ان کی عمر تھی تمام کے تمام عمر یہودیوں کے حملوں سے ان کو بچایا رکھا اور آخر میں جب انہوں نے بہت سارے کی بہت ساری کوشش کی اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ناوراد و ناکام ہوئے مایوس ہوئے تو آخر میں انہوں نے سب نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کا اس کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور حمایت کی اور تائید کی کہ ان کو بچایا گیا اور زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا, لیا گیا یہاں تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کی بات پوچھنی ہو تو شراب اور زندگی باقی رہی اگلی جو آیت کریمہ ہے جا ہوں كتاب من عند الله مصدق لما معهم ہوں آگے تک جہاں تک اس کا اختتام ہو گیا ان شاء اللہ زندگی باقی رہی تو کل یہ اگلا اگلا جو سبق وہ پڑھیں گے